وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون مجھے کیا ہو گیا ہے جو میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر رب رحمان اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکے پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں میری سنو میں تو سچے دل سے تم سب کے رب تعالیٰ پر ایمان لا چکا سامعین بناتوں کی تفصیل سماعت کیجیے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ نیک بخش شخص حبیب نجار جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب و تردید اور توہین ہوتی دیکھ کر دوڑا ہوا آیا تھا اور جس نے اپنی قوم کو نبیوں کی تابے داری کی رغبت دلائی تھی وہ اب اپنے عمل اور عقیدے کو ان کے سامنے پیش کر رہا ہے اور انہیں حقیقت سے آگاہ کر کے ایمان کی دعوت دے رہا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو صرف اپنے خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک لہو کی ہی عبادت کرتا ہوں جبکہ صرف اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے تو میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں پھر یہ نہیں کہ اب ہم اللہ کی قدرت سے نکل گئے ہیں اب اللہ سے ہمیں کوئی تعلق نہ رہا ہو نہیں بلکہ سب کے سب لوٹ کر پھر اللہ کے سامنے جمع ہونے والے ہیں اس وقت وہ ہر بھلائی برائی کا بدلہ دیں گے یہ کیسی شرم کی بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو جو خالق و قادر ہیں انہیں چھوڑ کر اوروں کو پوجوں اوروں کی عبادت کروں جو نہ تو یہ طاقت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کسی مصیبت کو مجھ سے ٹال دیں نہ یہ کہ ان کے کہنے سننے کی وجہ سے مجھے کوئی برائی پہنچے اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو اس کو دفع نہیں کر سکتے روک نہیں سکتے نہ مجھے اس سے بچا سکتے ہیں اگر میں ایسے کمزوروں کی عبادت کرنے لگوں تو مجھ سے بڑھ کر گمراہ اور بہکا ہوا اور کون ہوگا پھر تو نہ صرف مجھے بلکہ دنیا کے ہر بھلے انسان پر میری گمراہی کھل جائے گی میری قوم کے لوگوں اپنے جس حقیقی معبود اور پروردگار سے تم منکر ہوئے ہو سنو میں اللہ ہی کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں اور یہ معنی بھی اس آیت کے ہو سکتے ہیں کہ اس اللہ والے مرد صالح نے اپنی قوم سے روگردانی کر کے اللہ تعالیٰ کے ان رسولوں سے یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں تم میرے ایمان گوار گواہ نا میں ذات باری تعالیٰ پر ایمان لایا جس نے تمہیں برحق رسول بنا کر بھیجا پس گویا یہ اپنے ایمان پر اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو گواہ بنا رہا ہے یہ قول بنسبت اگلے قول کے بھی زیادہ واضح ہے واللہ عالم تفسیر ابن جری طبری میں ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ شخص اتنا ہی کہنے پائے تھے جو تمام کو فا ٹوٹ پڑے اور زد و کوب کرنے لگے کون تھا جو انہیں بچاتا پھر پتھر مارتے مارتے انہیں اسی وقت فی الفور شہید کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ اردا یہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور یہ سچے اللہ تعالیٰ کے ولی پتھر کھا رہے تھے لیکن زبان سے یہی کہے جا رہے تھے کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت کر دیجئے یہ جانتے نہیں